ارے یار میرا نام ہو گیا جی بیٹھے ہیں جی بھیجیں گے اوکے ابھی ابھی ان کا کورس مکمل ہو گیا تو ابھی تین دن کے بعد یہ فرما واپس بس رہے جی Oh, okay. I think I 好像呢，现在多的老了，有三分的老人了。这要要。嗯。我还没做。工作来多，车子不一样。

دیکھی مٹا نیو سو روپ کا دہاؤنی والا جو جی جس بسم الله الرحمن الرحيم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أرضو يسالحة في النوم صالحہ نام قل آیا ہے اور بخاری شریف کی کتاب تعبیر میں اور اسی طریقے سے کتاب تفسیر کے بعض طرق میں کے بجائے کا لگ رہا ہے یہاں اصالحہ ہے کتاب تعبیر میں ہے اور کتاب تفسیر میں بھی بعض نقل کیا گیا ہے تو وہ آپ کی رویا کی دو صفتیں ہو گئی ایک صفت سادہ اور ایک صفت سادقہ اور ایک اور صفت بھی ہے فقال لا جاءت مثل فلق الصبح شہ جاءت مثل فلق الصبح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صبح صادق کی روشنی واضح ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کا خواب واضح ہوتا تھا اس کی تعبیر سمجھ میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی تو وہ ایک صفت واضح ہو گئی ایک صفت صالحہ ایک صفت صادقہ ایک صفت واضح یہ جو آپ کے رویا کے بارے میں صادقہ صالحہ کی بات کہی گئی ہے اس سلسلے میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخرت کے اعتبار سے نبی کا خواب وہ صادقہ بھی ہوتا ہے صالحہ بھی ہوتا ہے آخرت میں اس صادقہ اور صالحہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن دنیا کے اعتبار سے ہر سابقہ کا صالحہ ہونا ضروری نہیں آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ نے تلوار لی ہے اور وہ بیچ بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے خواب دیکھا کہ گائے زبا کی جا رہی ہے اب یہ تلوار کا ٹوٹنا یا گائے کا دبا کیا جانا یہ اشارہ تھا صحابہ کرام کے عہد میں شہید ہونے کی طرف کے صحابہ کرام کا شہید ہو جانا یہ دنیاوی اعتبار سے و قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس واسطے یہ کہا جائے گا کہ پیغمبر کا خواب صالحہ تو صادقہ تو یقینی ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے لیکن اس کا صالحہ ہونا ضروری نہیں اوقات نقطۂ نظر سے وہ غیر صالحہ ہوتا ہے اور مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ آپ نے بخاری کو پہلے لیا ہوگا کہ موت کے موقع آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی اور یہ بھی دیکھا کہ گائے دبا کی گئی اور آپ ہی نے اس کی تعبیر بھی بتائی کہ اس میں عورت کے اندر شہادتی شہادت کی طرف اشارہ ہے یہ تو ایک بات ہو گئی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے جز من من النبوہ کہ مومن کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے چھیالیسواں حصہ دہی مانا کہا گیا ہے کہ رویہ کا سلسلہ نبوت سے پہلے چھ مہینے تک رہا ہے جیسے کہ امام رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے نقل کیا ہے کہ یہ سلسلہ چھ مہینے تک چلا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہی کے نزول کی مدت تیئیس سال ہے تو وہی کی مدت تیئیس سال ہے اس تیئیس سال کے ساتھ جب نسبت چھ ماہ کی نکالی جائے گی تو چھیالیس میں حساب آپ کر کے دیکھ لینا کہ بحقی اور دوسری محدثین کے بیان کے مطابق ندی کا سلسلہ چھ مہینے تک رہا تھا اور رہی کے دو کی مدت تیئیس سال ہے تو تیئیس سالوں سے جب نسبت نکالی جائے گی چھ مہینے کی تو وہ تین بار گاہ بنے گی اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ نبوت کا چھیالیس حصہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں کہ مومن کا خواب وہ نبوت کے کا کون سا جز ہے لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے جز من سب جز اس کے قریب قریب قابل اعتبار ایک روایت سبعین کی بھی ہے تو حاضر صاحب نے ان دونوں کو لیا اور باقی کو انہوں نے قابل اعتماد اور قابل قبول قرار نہیں دیا اور پھر یہ انہوں نے تعمیل کی کہ جو چھیالیس جد نبوت کا مومن کے خواب کو قرار دیا جا رہا ہے یہ صدیقین کے اعتبار سے اور سترویں جگ جو قرار دیا جا رہا ہے نبوت کا وہ عامت المومنین کے اعتبار سے یہ تو کی ایک کو انہوں نے معتبر قرار دیا تو کہا کہ روایت بالکل صحیح ہے اور اسی لیے قریب قریب سبین والی روایت کو بھی انہوں نے معتبر قرار دیا ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ تدبیر یہ ہوگی یہ چھیالیسواں جد یہ تو صدیقین کے خواب کا ہوگا اور کے لیے ستر مسجد اس کو قرار دیا جائے ایک اور بھی کی اصل تو یہی ہے کہ مومن کا خواب وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے اور یہ جو سبھی لاری روایت ہے یہ تقسیم پر دریاد کرنے کے لیے خاص مراد میں یہ تقسیم کی بات ثابت آ جائے گی اس کے بعد اشکال ہوتا ہے کہ مومی کے خواب کو نبوت کا جو قرار دیا جا رہا ہے تو اس سے تو ختم نبوت کے عقیدے پر درد پڑتی مومن کا خواب وہ نبوت کے اجزا میں سے چھیالیس مسجد ہے تو اس کو نبوت کا جد قرار دینا یہ کیسے صحیح ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ کوئی اشکال کی بات تھی قاعدہ بتائیے میں کہ جد کے پایا جانے سے کل نہیں پایا جاتا یہ بات طے شدہ کہ جز کا پایا جانا وہ کل کے پائے جانے کو مست نہیں ہے علی امام فضر یا سبون شعبہ روایت تھے سب سکون شعبہ میں بہت سے ایسے شعبے موجود ہیں کفار کے اندر بھی موجود اور کفار کے اندر موجود ہونے سے ان کا مومن ہونا تو نہیں رہتا تو جد کے پائے جانے تھے کل کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت وہ مجموعہ ہے کئی ایک جز اس میں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کی خبروں پر کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے موجودات عطا کیے ہو کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی نبوت کو لوگوں سے تسلیم کریں تو نبوت کو ایک جن نہیں ہے وہ تو کئی اجزاء کا مجموعہ ہے اور جب کوئی اب ایک آدمی ہے اس کو نہ کوئی معاوضہ دیا گیا نہ اس کو غیر کی خبروں پر مبتلا کیا گیا خالی خواب کی وجہ سے آپ اس کو نبی کرنا شروع کر دیں تو یہ بے خوبی یہ ہو گیا اس کے بعد علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سادی باری میں نفیس بحث کا ذکر کیا ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی کچی گفتگو کی ہوا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ برہیم السلام نے خواب میں دیکھا یا بنیا ابن بلرام انی ادبوں کا سمجھو وادہ چلا قال ہے غطفل فن تم تو حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ دیکھا کہ اسماعیل کو دبا کر رہے تو اس پر اشکال کیا گیا کہ پھر انہوں نے دبا کیوں نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ صلاحت السلام کو جب خواب کے اندر اسماعیل کے جگہ کا حکم دیا گیا تھا تو ان کو فوراً جگہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے ہر اسماعیل سے مشورہ شروع کر دیا سمجھو مادہ طرح تمہاری کیا رائے میں نے اس طرح خواب دیکھا تو یہ مشورہ کرنے کا کیا اس میں جواب ہے جب کہ اللہ کا حکم آیا تو اس پر وہ عمل کرتے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ہوا بھی نہیں حکم تھا کر کرنے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذرا نہیں کیا تو حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا اس کو جواب دیا جائے گا کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرض مادہ تھا جو فرمایا تھا وہ اسماعیل کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے تو اسماعیل کی رائے معلوم کی جائے کہ ان کی رائے کیا ہے وہ امتحان میں کامیاب ہوئے انہوں نے کہا عرفان ماتوم ان شاء اللہ منصبرین آپ کے جو اس پر عمل حکمرے میں برداشت کروں گا میں صبر کروں گا تو مقصد حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے ذکر کرنے سے ان کا امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہا کا بالکل میں تیار آپ عمل کر اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور ہے اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت مستعد اور تیار ہوتے ہیں ان کے اللہ کے اندر عمل کرنے میں کوئی جہر نہیں ہوتی کوئی تعمیر نہیں ہوتا کوئی تردد نہیں ہوتا وہ اس کے لیے بالکل آمادہ اور مستعد اور تیار ہوتے لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت کے مطابق ہو جس کے اندر سہولت اور آسانی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح اسماعیل کے لیے بالکل تیار تھے لیکن انہوں نے حکمت کو پیش نظر رکھا اور اپنے عمل کو آسان کرنے کے لیے حضرت اسماعیل سے اس کا ذکر کیا اگر ان اسے ذکر نہیں کرتے اور ان کو پکڑ کے دبا کرنے کی کوشش کرتے تو ظاہر ہے کہ اس میں الجھن پیش آتی اس میں دشواری پیش آتی اس میں الجھن پیش آتی اس میں دشواری پیش آتی بلا کسی تمہید کے بغیر کسی علامت کے ایک دم بیٹے کو پکڑے اور دعا کرنا شروع کر دے تو مزاحمت اور بدائے کا عمل آسان نہیں ہوگا عمل مشکل ہو رہا ہے حکمت کو بہت قدم رکھا اور عمل کو سہل بنانے کے لیے حضرت اسماعیل سے کہا اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے جب اس کے لیے تیار ہو گئے تو اب آپ دیکھ کہ حضرت ابراہیم نے چھری بھی لی ہے حضرت ابراہیم نے اس کو تیز بھی کیا ہے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر اس کو چلایا بھی ہے یہ سارے کام تو انہوں نے کیے جب یہ سارے کام انہوں نے کیے تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کسی پیش کے مرتکب نہیں تھے روز عمل کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اس سے اشکال ہوتا ہے کہ تو سب ٹھیک ہے لیکن جو حکم تھا زبر تھا اس پر تو عمل نہیں ہو اس پر عمل نہیں ہو تو ابن عربی نے یہاں یہ بات کہی کہ اصل میں بہرتا تو ایسا ہوتا ہے کہ خواب کا ظاہری مطلب مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے کوئی دوسری چیز مراد ہوتی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے آپ نے دیکھا کہ حضور نے ساتھ میں دودھ دیا لیکن اس سے مراد علم تھا دودھ مراد نہیں تھا اسی طریقے سے آپ نے حدیث میں پایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا قبیض پہنے ہوئے کسی کی قبیض چھاتی تک ہے کسی کی قبیض ناس تک ہے کسی کی قبیض گور فسین تک ہے کسی کی قبیض گور رکن تک ہے کسی کی ساخین تک ہے وہ کسی کی زمین میں لٹک رہی اور اس قبیض سے آپ نے دین مرا دیا کہ یہ تعبیر دین کی ہے اسی طرح قرآن میں آپ نے کہا گوا سگو بات سوان اور سب بکرات سات گائے جو موٹی ہے اور سات گائے جو کمزور اور دبلی ہے لیکن مراد خوشحالی کے سال ساتھ سات سال جو ہوں گے وہ خوشحالی کے ہوں گے اور سات سال جو ہوں گے اس میں تحت ہوگا تو الفاظ جو جس ماہ پر دریافت کر رہے ہیں وہ مراد نہیں دودھ سے علم مراد لیا گیا کبھی سے دین مراد لی گئی اور بقرات سے خوشحالی اور قحط کے زمانے کو مراد لیا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ اسماعیل کو ادا کر دیا جائے بلکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ کرش کو ادا کیا جائے حضرت ابراہیم کو غلطی واقع ہوئی اور انہوں نے جب ہی اسماعیل کو مراد سمجھا تو یہ بات ابن عربی کی غلط ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرات انبیاء سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے ہوتا ہے ایسا حضرات انبیاء سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے لیکن اجتہادی خطا پر محمول جب کیا جائے گا جب کوئی متبادل توجہ موجود نہ ہو وہ کہا جائے گا کہ اجتہادی خطا ہوئی یہاں چونکہ دوسری ترجیح موجود ہے تیس بنا پر حضرت ابراہیم کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرنا صحیح نہیں یہ کہنا کہ اسماعیل مواد نہیں تھا کبش تھا حضرت ابراہیم کو غلط پہنی ہوئی یہ غلط قرآن کریم کا سیاق و سبا واضح طور پر اس بات پر درامد کرتا ہے حضرت اسماعیل کا دبا ہی مراد قرآن مجید میں کہا کب سب دفتر ہو گیا حضرت ابراہیم کو خطاب ہے وہ کہا گیا کب سب دفتر ہو گیا حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا چری لی تھی اس کو تیز کیا تھا حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا چھری ان کے گلے پر چلائی تھی تو اسی کی تو کہا کب سب ہو گیا یہ عمل جو حضرت اسماعیل ابراہیم نے کیا اس کی قرآن تائید کر رہا اس کے علاوہ وہ فتح عظیم فضان عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو اسماعیل کا جگہ ہی بات تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کے بجائے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور اس کو دبا کرایا گیا پتہ نہ ہو توم کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل کو بچا لیا گیا اور ان کے اسماعیل اصل مراد نہیں تھے تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ گا حضرت ابراہیم کو عطا تو آپ سمجھ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں عظیم کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا تو بدلے میں تو کا مطلب تو یہی ہے کہ اصل تو اسماعیل تھے لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اسماعیل کو بچا لیا گیا اس کے علاوہ نہول بلادین کے الفاظ بھی استعمال سردار کہ مینا دفاع کرنا اگر مراد ہے تو بلا مبین کا زبردست آزمائش اسماعیل کے دفاع میں ہے زبردست آزمائش حضرت میڈے کے دفاع میں نہیں بلا مبین کا اطلاق جب اسماعیل پر ہوتا ہے زبرد نہیں ہو تو یہ گوا عنوانات ابن عربی کی تعلیم کو رد کرتے یہ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر گوا حضرت اسماعیل کے ذرا کی محنت کمی آئی بندو خواب یہ کہاں کہا تھا کہ اسماعیل کا دبا واقع ہوگا میں میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسماعیل کے دبا کی نوبت آئے گی اور اسماعیل کا دبا واقع ہوگا اس میں تو یہ تھا کہ انی ہوا فل بنام انی ان میں تمہیں دبا کر رہا ہوں یہ دیکھ لو تو یہ تو سب ہے کہ وہ چھری بھی لی اس کو تیز بھی کیا اس کو چلایا بھی لیکن یہ کہ دبا کے بھی اس لیے کہ قرآن میں بھی خواب میں بھی زبا کے واقع ہونے کا ذکر نہیں جتنا خواب دیکھا تھا کہ وہ دبا کر رہا ہوں وہ بعد چھری کو لینا تیز کرنا چلانا یہی تو ہے زبا کرنا یہ وہ اور اس کا ذکر تو خاتمے میں نہیں تھا تو دبا واقع ہوگا خارج میں بھی اگر دبا واقع نہیں ہوا تو اشکال کی ضرورت ہے ابن قیم اللہ علیہ نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ اصل میں یہاں یہ حکم جو حضرت اسماعیل کے جگہ کا تھا یہ قبل العمل منسوخ ہو گیا جیسے میراج بھی پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی لیکن پچاس پر عمل سے پہلے ہی وہ حکم منسوخ ہو گیا اور پانچ رہ گئی یہ منسوخ ہو گیا اور یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی بیٹا دے دو اور وہ بھی تو تو حضرت خدا قدوس نے بیٹا دے دیا ابھی کی آزاد اس کے علاوہ یہ پہلا بیٹا بعد ہے پیدا ہو یہ پہلا بیٹا اور برابی میں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کے ساتھ محبت شدید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغ کا یہ تقاضا ہوا کہ حضرت ابراہیم کے قلب کو غیر کی محبت سے پاک رکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ ان کے خلیل کا دل غیر کی محبت سے پاک رہے بیٹی کی محبت تو تھی مہنگا ہوا تھا میں آیا تھا اس لیے اللہ تبارہ کرتا ہوں نے حکم دیا کہ اس کو دبا کر تو ابراہیم علیہ السلام السلام اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے انہوں نے بیٹے کو دبا کرنے کے لیے چھری بھی لی اس اس کو کو تیز بھی کیا گلے پر چلایا بھی تو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم خلیل کا دل غیر اللہ کے محبت سے پاک ہے جب یہ ثابت ہو گیا حضرت ابراہیم کے عمل سے چھری تیز کر کے گلے پر چلانے سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو سبھی اسماعیل کا حکم منسوخ ہو اور جب اسماعیل کے حکم کے منسوخ ہونے کے بعد وہ فتح ندیم پر عمل کرا ہے یہ گفتگو فیضل باری میں فتح شاہتا نے لکھی آگے ہے خلا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت سے محبت کا سر ہے فائل ذکر نہیں کیا گیا فائل اللہ کوئی دنیاوی سبب کوئی دنیا وجہ اس خلوت کی محبت کی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کے دل میں خلوت کی محبت پیدا کی ظاہری کوئی سبب نہیں محبت خلق یہ اللہ کا انعام تھا اور اللہ کا فضل و کرم تھا کہ آپ کے دل میں خلوت کی محبت پیدا ہوئی میں فوائد سوال ایک تو یہ کہ آدمی کا قلب فارغ ہو جاتا آدمی کا قلب فارغ ہو جاتا ڈر ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے ادھر خیال جاتا ہے ادھر خیال جاتا ہے خلوت میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اس واسطے گا سارے گم اور فراغت قلب نصیب ہوتی خلوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر میں آسانی ہوتی آدمی کو اللہ کی یاد آسان ہو جاتی خلیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ منقرات سے اور محدودات سے حفاظت ہو جاتی آدمی باہر ہوتا بہت سی کوتاہیاں بہت سی غلطیاں اس سے سرحد ہوتی ہے جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو ساری باتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے چوتھی ایک بات یہ ہے کہ خلوت جو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی میں خوشی پیدا ہوتا ہے جب وہ بالکل تبھی ہوتا ہے اور بالکل اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں کرتا ہے اپنی حالت پر وہ متوجہ ہوتا ہے اور اس طرح جب وہ اپنے حال پر غور کرتا ہے اور اپنی حالت کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو اپنا بے بس ہونا اس کو اپنا اللہ کی طرف محتاج ہونا وہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے تو خلوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے قلب کے اندر خوشی پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو اپنی حالت پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنی احتیاط اپنی بے بسی اور اپنی درماندگی کا ادراک خوب اچھی طرح کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ علاج دنیا سے بھی نجات مل جاتی ہے کہیں بیٹا رہ رہا ہے کہیں بیوی بیمار ہے کہیں بہن کی طبیعت خراب ہے یہ مختلف قسم کے علاق جو دنیاوی ہے ان سے بھی آدمی یکسو ہو جاتا ہے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ خلاف میں فراغت قلب نصیب ہوتی ہے دوسری بات کیا ہوئی کہ اللہ کی یاد سہل اور آسان ہو جاتی ہے اور تیسری بات یہ کہ منقرات سے اور معاشی سے حفاظت حاصل ہوتی ہے چوتھی بات یہ کہ آدمی کے دل میں خوشی پیدا ہوتا ہے اور اس پر اپنی احتیاط اور اپنی بے بسی کا خوب اچھی طرح سے اظہار ہوتا ہے اور پانچویں بات یہ ہوئی کہ علاقے دنیا سے وہ یکسو ہو جاتا ہے یہ سوال ہے حضرت کے باقی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے خلوت کی محبت کیوں ڈالی تو بھائی آپ کہیے کہ اسی لیے ڈالی تاکہ آپ کو سکون نصیب ہو اس لیے یعنی تاکہ غور و فکر اور تدبر سہل اور آسان اس لیے ڈالی یعنی تاکہ تمام علاقے سے انقطع ہو جائے جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا اعلیٰ درجے کی یکسوئی حاصل ہو دنیا سے با نجات مل جائے گی قلب کے اندر سکون پیدا ہوگا اور غور فکر اور تدبر سہل اور آسان ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو اعلی درجے کی یکسوئی حاصل ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر وہی نادل ہونے والی تھی ابھی نادل نہیں ہوئی نادل ہونے والی تھی اس کے لیے یکسوئی کے بہت ضرورت ہے وہی کے اخذ کے لیے اور وہی کے تحمل کے لیے اور وہی کے آگے پہنچانے کے لیے جب تک اعلیٰ درجے کی ایک بنتی تو اس لیے چونکہ وہی کا دو دودھ ہونے والا تھا اس کے لیے اعلیٰ درجے کی ایک سویدھا اور ضروری تھی اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب میں محبت خلیت کی پیدا کی آگے اس کے بعد یہ کہ وقار لکھنی بغیر ہرا غیر ہرا یہ ہرا پہاڑ ہے آج کل اس کو جنرلی نور کہا جاتا ہے یہاں آپ غار تھا اس کے اندر خلیت فرما کرتے ہیں یہاں غار کے اندر آپ خلوت فرماتے تھے تو یہ خلوت کے لیے بہت موزون جگہ تھی ایک تو اس لیے موزون تھی کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے کہ وہاں جانا مشکل کا باعث ایک اس لیے کہ اس کا چڑھنا یہ بھی دقت طلب اور مشکل اگر نہیں تھا دوسری بات یہ کہ مکے میں رہتے ہوئے جو شہری زندگی کی گرما گرمی ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات مل جاتی تھی یہ غیر غیر دور نہیں ہے اور اس غار تک پہنچنا وہ بھی زیادہ مشکل اور زیادہ دشوار اب بھی حاجی جاتے اور بہت لوگ جا کر اس گھر کی زیارت کرتے اور پھر یہ کہ شہر کی زندگی میں جو الجھنی ہوتی ہیں اور جو زیادہ ابتلا پیش آتا ہے اس سے نجات مل جاتی یہاں جانے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ بھی نظر آتے تھے اور بیت اللہ کے نظر آنے کے ساتھ ساتھ خلوت کا جو فائدہ ہے یعنی یکسوئی کا ہونا وہ بھی حاصل ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ پہ آپ اللہ ہوتا ہے کہ گا صفات میں غور و فکر جاتے تھے اور مصنوعات عالم کے اندر غور و فکر فرمایا کرتے تھے تو اس طرح یہاں تین عبادتیں ہو گئی ایک بیت اللہ کی زیارت اور دوسرے اللہ کی صفات کے اندر تدبر غور و فکر اور تیسرے مصنوعات عالم میں غور و فکر اس کے بعد میں تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو میں آپ نے احتجاج کیا ہے آپ کے دادا عبد المطلب بھی وہاں احتجاج کیا کرتے تھے اور بتایا ملت ابراہیمی میں سے یہ ایک عمل چلا آ رہا تھا آپ کے اجداد میں ہم نے عبد المطلب کا نام لیا وہ وہاں جاتے تھے اور وہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے انبیاء علیہ علام السلام کا معمول بھی خلوت گدینی اور خلوت نشینی کا رہا ہے اس لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے آگے اس کے بعد میں فاتحمت ہنس کے معنی گناہ کے آتے ہیں اور یہ بات تفاول ہے اور اس کی خاصیت سرما ماخذ ہے تو لہٰذا ہلس کی نفی مراد ہوگی اور کی نفی یعنی گناہ سے چناب یہ تعبد فاتح ہم اس کے بعد میں آگے کہا وہ تعبد یہ تہمی سے ہے یہ تعبد کے معنی میں کس اعتبار سے ہم نے ارج کیا کہ ہندس کے معنی بنا کے آتے ہیں اور یہ سیرا باب تفاعل کا ہے اور اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے تو اس لیے وہ نفی گناہ کی مراد ہوں اور گناہ کی نفی گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی بات حکم ہے گناہوں سے بچنے کا اب جو آپ بھی سے بچے گا وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوگا اس کے بعد بھی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ تعبد یہ مدر ہے یہ ابھی اس کا الفاظ نہیں تو یہ ادراج کس کی طرف سے ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ متعین ہے کہ یہ زہری کا اعتراض ہے امام زہری کی یہ عادت ہے کہ وہ حدیث کا کوئی لفظ قابل وضاحت سمجھتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیا کرتے ہیں حافظ ابن حضرت نے یہاں ایک اچھی بات کہی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادراج اروا کی طرف سے ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اروا کے سے نیچے کسی آدمی نے تہنس کی تفسیر تعبد سے کر دی ہو لیکن حافظ صاحب کا یہ کہنا یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ محدثین کے یہاں یہ بات معروف ہے کہ یہ زوری کی عادت ہے اور جب زوری کی عادت معروف ہے تو وہ روایت کے اندر موجود ہے تو انہیں کا ادراج اس کو قرار دیا جائے آگے اللہ حوطل عادت یعنی یہ جو آپ احتکاف کیا کرتے تھے یہ اللہ حوطل العدت اللہ کا ذکر یہاں کیا ہے اس کا لیے ہوتا ہے کہ کیا رات میں آپ خلوت اختیار کرتے تھے اور دن میں گئے ہوتے تھے ایسا نہیں آپ رات کا بھی گاہ احتکاف کرتے تھے دن کا بھی احتکاف کرتے تھے اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات میں یکسوئی چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ایام کے بجائے کا ذکر کر دیا آپ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات کو وہاں جائیں اور دن میں میں گھر نہیں رات بھی وہی رہتے تھے دن میں بھی وہی رہتے تھے جب دن اور رات وہاں رہتے تھے تو کا ذکر کیوں کیا تو اس کا جواب اب کیا جا رہا ہے کہ خلوط کا جیسا فائدہ رات میں ہوتا ہے دن میں ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے تکلیم کر دی گئی ہے لیالی کی اور ایام کا ذکر نہیں یا آپ یہ کہہ سکتے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ آپ دن دن میں احتکاب کرتے تھے آپ کو گھر آ جاتے پہلی صورت تو یہ تھی کہ مغالتا ہو کہ آپ رات کو احتکاب کرتے تھے دن میں گھر ہوتے تھے دوسرے سے ایک کسی کو یہ بہالتا ہونے لگے کہ آپ دن میں تہوار کے بھی ہوتے تھے اور رات کا گھر آ جاتے تھے تو اس کی کہ دن اور رات وہاں مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا اعتقاد دن میں بھی ہوتا تھا رات میں بھی ہوتا تھا ادب کا لے لایا گیا ضوابط ادب سے کیا ہوتا تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ قلت کی طرف اشارہ وہ شعور بے جو بخشن دکسنگ دراہ موجودہ شہر ہے وہ کے بعد دراہم محدودہ جو لایا گیا ہے وہ قلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بخش پہلے موجود ہے تو یہ لیالی کے قلیل ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن اللہ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں احتمال کثرت کا بھی اور احتمال کثرت کا اس لیے ہے کہ کلی کو گدنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی گدنے کی ضرورت تو سیل میں ہوتی ہے یا اللہ علیہ غیات العد فرمایا گیا ہے تو یہ غیات العدب اس بات پر درامد کرتا ہے کہ وہ عطل کثیر تھی ورنہ خلیل ہوتی تو اس کے لیے دعاتی عادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ کلیل کو گرنا نہیں پڑتا ان میں جملے کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہاں رات کثرت ہی ہوا اور وہ اس لیے کہ یہاں دو عدد ہے ایک عدد ہے کلیل ایک عدد ہے تو اللہ ادب میں عدد قلیل عدد کثیر دونوں کا مجموعہ مراد ہوگا اور دونوں کا مجموعہ جب مراد ہوگا تو کثرت ثابت ہوگی تو حضرات نے یہ کہا تھا کہ قلت کی طرف اشارہ ہے اور شاہوں کے سرن بخش بار محدودہ کو انہوں نے دلیل میں پیش کیا تھا کرمانی نے یہ کہا اعتماد کثیر کا بھی ہے اس لیے کہ شمار کی نوبت کثیر کے لیے ہوتی ہے قلیل کے لیے نہیں ہوتی اور ابن جمرہ نے یہ کہا کہ کثیر ہی مراد اس لیے کہ قلیل اور کثیر دونوں قسم کا ہوتا ہے یہاں دونوں جمع ہے اور کثرت کے آگے ایک بات آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو غیر غیر کے اندر آپ کا قیام تھا حدیث میں یہ آتا جاوت ہرا شاہدن میں نے مجاورت اختیار کی ہرا کے اندر ایک مہم احتکاف کا لفظ مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جہار کا لفظ غیر مسجد کے لیے ہوتا ہے مسجد میں داخل نہیں جبال حرم میں سے تو ہے لیکن مسجد سے تو اس لیے جاورتوں کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ میں نے جوار اختیار کیا ایک مہینے تک تو یہ جوار کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ غیر مسجد میں احتکاف نہیں ہوا احتکاف مسجد میں ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک مہینے تک کا جو آپ کا وہاں سلسلہ تھا اس ایک مہینے کے سلسلے میں یہاں یہ آیا قبل وہ خدیجہ وہ تر آپ کا گھر والوں کی طرف اشتہار ہوتا ہے تو گھر آ جاتے یہ بات میں